نے ہمیں حدیث سنائی حضرت کو مار ڈالتے تھے ہم لوگوں کو یہ حدیث اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدت سے گھروں میں رہنے والے سامپوں کو مارنے سے منع فرمایا ہے پھر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ رک گئے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار آٹھ سو انتیس